تکمیل تخلیق آدم اور عطائے خلعت خلافت اور اس کے بعد پیش آیا تاریخ کائنات کا عظیم ترین واقعہ یعنی حیوان انسان میں نفخ روح آدم علیہ السلام اور اس طرح وجود میں آنے والے حضرت آدم علیہ السلام کو تفویض خلافت عرضی اور اس کے لیے منعقد ہونے والی جشن تاج پوشی میں جملہ کارکنان قضاء و قدر یعنی تمام ملائکہ کا بطور اظہار تسلیم و انقیاد خلیفۃ اللہ کے سامنے سجدہ لیکن ملائکہ کے طبقے اسفل میں شامل جن عزازل کا اعلان بغاوت اور نتیجتاً راندے درگاہ رب قرار پانا اور شیطان اور ابلیس کے خطابات سے نوازا جانا حکمت و فلسفہ قرآن کے روح سے قصہ آدم و ابلیس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن میں سات مرتبہ وارد ہوا چھ بار مکی صورتوں میں اور ایک مرتبہ مدنی صورت البقرہ میں پھر مکی صورتوں کے کچھ مقامات جن میں یہ واقعہ مذکور ہے مصحف میں حیرت انگیز توازن و تقابل سیمیٹری کے ساتھ واضح ہوئے ہیں چنانچہ مصحف کے عین وسط میں واقع ہیں فلسفہ حکمت قرآنی کے دو عظیم ترین خزانے یعنی سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف جو صورتوں کے نہایت حسین و جمیل اور حد درجہ متوازن و متناسب جوڑے کی صورت میں ہیں اس لیے کہ دونوں ہی بارہ بارہ رکوعوں پر مشتمل ہے اور آیات کی تعداد بھی تقریباً برابر ایک سو گیارہ اور ایک سو دس ہے اور مزید حیرت انگیز امر یہ ہے کہ ان دونوں ہی کے ساتویں رکوع کے آغاز میں مذکور ہے یہ قصہ آدم و ابلیس پھر سورہ بنی اسرائیل سے پیچھے کی جانب مڑیے تو ایک صورت النحل چھوڑ کر صورت الحجر میں یہ واقعہ مذکور ہے تو دوسری جانب سورہ کہف سے آگے بڑھیے تو ایک سورت مریم چھوڑ کر سورت الطاحا میں اس کا ذکر موجود ہے پھر سورت الحجر سے چھ پارے پیچھے ہٹیے تو سورت العراف میں اور ادھر سورہ تاہا سے سات پارے آگے بڑھیے سواد میں یہ قصہ وارد ہوا ہے اور پھر ترتیب نزولی کے اعتبار سے ان سب کے بعد یہ قصہ سورت البکرہ میں ایک اہم اضافے یعنی آدم علیہ السلام کو خلافت عرضی عطا کیے جانے کے ذکر کے ساتھ مذکور ہے اس لیے کہ اس سورہ مبارکہ کے نزول کے وقت سرزمین یسرب میں عرصہ دراز کے بعد نو خلافت الہیہ کے بل فیل قیام کا آغاز ہو گیا تھا متذکرہ بالا سات مقامات میں سے دو مقامات اور سورہ سعد اس اعتبار سے نہایت اہم ہے کہ ان میں حضرت آدم علیہ السلام کے ذکر سے قبل بشر کی تخلیق اور تصویح کا ذکر ہے چنانچہ سورہ سعد میں فرمایا گیا قول خالق بشرا من ملاقن آیت اکہتر اور سورت الحجر میں فرمایا گیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ آیت اٹھائیس گویا ان دونوں مقامات پر اولا ہر دو عالم خاک شد تابست نقش آدمی کے مصداق انسان بشر کی تخلیق کے لیے قرآن میں جو چھ اصطلاحات وارد ہوئی ہیں یعنی تراب پھر تین پھر تین لازب پھر حمائم مسنون پھر سول سالم من ہمعین مسنون اور بالآخر سول سالم کل فخار ان میں سے سورہ سعود میں ابتدا سے دوسری اصطلاح کا ذکر ہے اور سورة الحجر میں آخری سے پہلی والی اصطلاح مذکور ہے اور ثانیہ اس کے بعد ان دونوں صورتوں میں دو دو آیت بیانی ہی ایک جیسے الفاظ میں وارد ہوئی ہیں یعنی فَإِذَا صَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِرُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ صورت الحجر آیت نمبر انتیس تا تیس اور صورت السعاد آیت نمبر بہتر تا تہتر ان دونوں مقامات پر تصویہ کی اصطلاح میں سمو لیا گیا ہے پورا عمل ارتقاء حیات ارضی جو منتج ہوا حیوان انسان کے ظہور پر اس کے بعد ذکر ہوا اس حیوان انسان میں روح آدم کے پھونکے جانے کا جو اس وقت تک مخزن ارواح میں محو خواب تھا اور جس کے عز و شرف کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی ذات کی جانب منسوخ کیا یعنی مر روحی اور اس طرح وجود میں آئے حضرت آدم علیہ السلام جس کو سجدہ کرنے کا حکم جملہ ملائکہ کو دیا گیا جنہوں نے بلاحیل و حجت اور بغیر پس و پیش آنے واحد میں تعمیل حکم میں سر جھکا دیے اس لیے کہ ان کی شان ہی یہ ہے کہ لا اللہ ما ما التحریم آیت نمبر جیسے کہ اس سے قبل عرض کیا جا چکا ہے ملائکہ کا یہ سجدہ علامت یا سمبل تھا ان کے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ تسلیم کر کے ان کے سامنے اطاعت و انقیاد کے اقرار کا اور یہ گویا جشن تاج پوشی تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کو خلعت خلافت عطا ہونے پر منعقد کیا گیا